وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى اے محترم دینی بھائیوں اللہ رب العالمین نے ہم کو اس دنیا میں دار الاسباب میں دار الامتحان میں ایک متعین مدت کے لیے ایک خاص عمر دے کے رکھا ہے اور انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حاجات بھی رکھی ہیں اور ایک مقصد بھی رکھا ہے اور انسان کی زندگی دنیا سے آگے آخرت کے لیے بھی ہے ایک تو ضرورتیں وہ ہیں جو دنیا میں کھانا پینا لباس گھر دوائیاں اور اس کے علاوہ دوسری ضرورتیں لیکن اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے جو دنیا سے آگے آخرت سے جا کے جڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے قیامت کا دن جب آئے گا جانوروں کو مٹی بنا کر ختم کر دیا جائے گا وقال الكافر يا ليتني كنت ترابا کن تو کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا ہے جب وہ دیکھے گا کہ جانوروں میں قصاص ہونے کے بعد ان کو مٹی بنا دیا گیا وہ چاہے گا کہ کاش میں بھی ان کی طرح مٹی بن جاتا میرے لیے جنت جہنم کا مسئلہ نہیں تو دنیا کی زندگی مختصر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی عمر طے کر دی ہے اس سے نہ وہ گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے اور دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے تو اس کی ضرورت بھی ہے اور اس کا مقصد بھی ہے اب اس کی مرضی چاہے وہ اپنی ساری زندگی اپنی ضرورتوں کے لیے لگا دے اور اس کے لیے موقع ہے کہ وہ ان ضرورتوں کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو آخرت کے مقصد کے لیے بھی لگا دیں یہ بھی نہیں کہ آپ ضرورتیں چھوڑ دیں کھانا چھوڑ دیں پینا چھوڑ دیں لباس چھوڑ دیں گھر چھوڑ دیں سب کچھ چھوڑ دیں تجارت چھوڑ دیں دکان سب چھوڑ دیں نہیں لیکن کیا یہ وہ چیز ہے جو ہمارا مقصد ہے کیا وہ چیز ہے جس کے لیے زندگی جیسی قیمتی چیز اور عمر جیسا بہترین موقع ایک انسان پورا کا پورا اس کے لیے لگا دے اور اس کے سوا کچھ بھی نہ کرے کیا دنیا ہمارا مقصد ہے دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے دنیا کا مال حاصل کرنا یہاں کے لباس یہاں کے کھانے بہترین گھر قالین اے سی فریج بہترین چھت گارڈن بچوں کا دنیا کا ایجوکیشن گاڑی موٹر بینک بیلنس زیورات کہیں اور کوئی پلاٹ اور فلیٹ اور یہ ساری نعمتیں بلا شبہ نعمتیں ہیں اور یہ حرام بھی نہیں لیکن کیا انسان کو ان نعمتوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے جو دنیا کی ہیں یا انسان کو ان نعمتوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے جو آخرت کی یہ تو بس وقتی ہے اس کی اپنی ایک لذت ہے اس کا اپنا ایک اٹریکشن ہے یہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے لیکن اس کے سوائے انسان اور کچھ جانتا نہیں آخرت کو دیکھا نہیں جنت کو دیکھا نہیں اس کو دیکھا نہیں تو یہ سامنے ہے تو ایک کھینچتی ہے اپنی طرف اس سے اچھا تو کو زیادہ کریں گے لیکن اللہ نے جو نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اور انہوں نے انسان کو بتلایا کہ اس دنیا کے پار بھی ایک دنیا ہے ان نعمتوں سے بہتر بھی نعمتیں تو ان نعمتوں کو استعمال کر لیکن ان کو ضرورت بنا مقصد نہیں مقصد آگے کی نعمتوں کو بنانا ان کے پانے کے لیے کوشش کرنا ان کے پانے کے لیے بھی جی۔ اپنی زندگی کو ان چیزوں کے پیچھے دائیں مت ٹھیک ہے ضرورت کے وقت ان کو استعمال کر لیکن اصل زندگی آ کر دنیا سے اگر تیرا دل لگ گیا اس کو تو نے اپنا مقصد بنا لیا کہ دنیا تجھ کو دھوکہ دے گی یقیناً جو دنیا بادشاہوں کو دھوکہ دینے میں ڈرتی نہیں ہے آپ کو دھوکہ دینے میں کیوں گھبرائے دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ ہیں جن سے لوگ کانپتے تھے دنیا نے ان کو دھوکہ دے دیا وہ قبر میں چلے گئے دنیا اپنی زینت کے ساتھ باقی ہے دنیا کسی کی نہیں بنتی وقتی طور پر اس کا تعلق کسی سے بھی ہو جاتا ہے لیکن اتنی بے وفا ہے کہ موت آتے ہی ساتھ چھوڑ دیتی ہے موت آتے ہی دنیا انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے دنیا کسی کی نہیں ہے لہذا جو انسان دنیا کا ہو بے وقوف ہے نادان اس کے پاس موقع تھا کہ وہ اللہ کا ہو اس کے پاس موقع تھا کہ وہ آخرت کے لیے لیکن نادان کم سمجھ اس نے اپنی ساری زندگی دنیا کے لیے لگا دی اور ہوا کیا جیسی موت آئی یہ دنیا سے جدا سوچیے زندگی اتنی تین کی پچاس ساٹھ سال سب کے سب دنیا کے لیے لگا دینا بیوقوفی نہیں تو کیا ہے اصل آخرت کی تیاری اصل موت کے بعد کی زندگی کے لیے کوششیں کرنا لہذا آج کی اس مختصر سی گفتگو میں اسی موضوع یا اسی عنوان کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ دنیا کی کیا حیثیت ہے اور دنیا سے ہم کو کتنا دل لگانا چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے زوی الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحق ذلك متاء الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب کئی نعمتیں ایک بار دیگر اللہ نے بیان کی اور اللہ نے فرمایا زین لنا لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے خوبصورت بنا دیا گیا ہے کن چیزوں کو حب الشہوات شہوتوں کی چاہت شہوتوں کی طلب شہوتوں کی محبت لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دی گئی انسان کے مزاج میں اللہ نے ڈالا دنیا میں کوئی آدمی آپ کو ملے گا ویسے کیا ضرورت ہے ملے گا یہ لذتیں انسان کے مزاج میں اس کی طلب میں اس کے دل میں اس کی فطرت میں بڑھا دی گئی آج کے لیے ڈالر کے گرنے کی پڑھ گئے تقریباً کسی مجلس میں اذان کی آواز آئے چونکتے لوگ لیکن اگر کوئی سکہ گر جائے زمین پہ تب دیکھتے ہیں کہیں گرا ہے اس کا ایسا اثر ہے انسان پر اس کا ایسا اثر ہے کہ پیسے ڈالر گرتے ہی جو آواز جانتا ہے نہیں بھائی اس کو نہیں پہچانے کا کتنا ہوتا ہے جیسے کوئی ڈالر زمین پہ گرا اس کی آواز پیدا ہوتی ہے اچھا جتنے سکے گرے اس کی آواز کا اپنا ہی آتا ہے ایک ساتھ کئی سکے گرے تو آپ ایک فوراً دیکھتے ہیں بلکہ بعض اوقات دوسرے کی جیب سے گرا ہے آپ جیب دیکھتا ہے میرا تو نہیں اور اگر سکہ لڑکتے لڑکتے لڑکتے اس تک آئے پہلے دائیں بائیں لکھتا ہے اور پھر اٹھاتا ہے کتنے لوگ اپریل کے مہینے میں بچے کیا کرتے ہیں شرارتی بچے سکے جو ہیں زمین سے چپکا کے رکھتے ہیں اور بیٹھنے چپ جاتے آپ نے رات سے چل اب بتائیے اتنا چھوٹا سکا اتنا بڑا راستہ دائیں بائیں ہاتھ پیڑ ہیں اور گھر ہیں اتنے سارے سب تو یہ نہیں دکھتا ہو سکہ برابر دکھتا مسجد بھی چلی گئی رات کو اتنا دکھتا نہیں ہے گھر دیکھا ہی مسجد یہاں سکہ راستے میں پڑا ہو اس کو چشمہ بھی اگر ہو اور بغیر چشمے کے بھی گھر سے نکلا ہو تو برابر سکہ اس کو دکھتا ہے اور کتنے لوگ ہیں کہ بعض اوقات اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں بعد میں معلوم پڑتا ہے کہ تو نکل ہی رہا زمین میں پیوست آدمی ابھی بلکہ ہنستے چچا چلو آگے آپ کا نمبر ہو گیا اب اگلے چچا کا نمبر انسان کی طبیعت میں اور یہ اللہ نے ڈالا ہے جیسے اولاد کی محبت ہے جیسے مان کی محبت ہے یہ محبت کی نصیب بری نہیں اس محبت میں دیوانہ ہونا ہوا ہے اللہ نے فرمایا زین لنا حب الشہوات من النساء پہلے عورتوں کی شہوت عورتوں کی چاہ طبعا اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو بھی بنائی انسان کی مزاج اکیلا نہیں جی سکتا اس کو نہیں بیوی بیوی کچھ اور تو اللہ نے انسان کی فکر سے رکھا ہے اس کی جات ہے مین والبنین اور بیٹے اولاد چاہیے اولاد نہ ہو تو زندگی میں خوشیاں نہیں ہوتی اولاد ہو تو گھر ہرا بھرا رہتا ہے اور والقناطیر میں من طور مینجب اور ڈھیر سونے چاندی ایک دم لگے ہوئے ڈھیر کہہ کے سونے چاندی انسان کے دل میں چاہت چاہیے انسان کو چاہیے سونا چاہیے چاندی چاہیے اپنے نہ سنی بیوی کے لیے چاہیے تو آدمی کو سونا چاندی اس کے اندر سب تبا اس کے اندر رکھا گیا اور مسوا بھی والانام والحق اور گھوڑے یعنی سواریاں اس زمانے میں گھوڑے تھے آج آج کار نشان لگے ہوئے گھوڑے یعنی ایک دم اوکے ایک دم آلہ قسم کا گھوڑا اور مسا سواریاں اس کا بدل آج کے آج کے گھوڑے لوگوں کو شاید پسند نہ ہو بہت سارے لیکن آج بھی کوئی آدمی کہے کہ بھائی آپ کو گاڑی آپ کے پاس ہے نہیں سر کیا کہوں اتنا بڑا اس کا بجٹ ہے اسی ہزار میں ملتی ہے بلا اتنے ہزار میں کار لاکھوں میں ملتی کے میرے پاس کار شور سے کہتی ہے آپ کے پاس سب لیکن ایک گاڑی آپ کے لیے کار ہوگی تو پکنک پہ ہم ساتھ میں جاتے رکشہ رکشا کر کے ہاں ٹیکسی کر کے بس سے ہم کو نہیں جانا پڑتا گاڑی فل ہوگی طلب اندر ہے کتنا اچھا لگتا ہے ہم گاڑی میں سب بھی بچے اترے گاڑی میں بیٹھ کے اور سب کو ٹاٹا کر کے گئے بستی والوں کتنا اچھا لگتا ہے ہماری گاڑی ولغیر مسومت والانعام والحق اور چوپائے بکریاں گائے بیل اونٹ اور والحق اور کھیتی لوگوں میں الگ الگ مزاج کے لوگ کسی کو زمین کا شوق میرے پاس دیکھو اتنی زمین جہاں تک دیکھو زمین گھومے زمین نہیں لوگوں کو جنون بھی ہوتا ہے ادھر زمین خریدی ادھر کی خریدی ادھر کی خریدی خریدتے چلے جاتے ہیں اور کسی کو چوپاروں کا چوک ہوتا ہے میرے اتنے بڑے بڑے ریوڑ ہیں اتنی گائے ہیں میری اتنے بکریاں میری ہیں اتنے جانور میرے ہیں اونٹ میرے اتنے ہیں اربوں میں آپ دیکھیے آج بھی کئی سینکڑوں ہوتی جانور فخر کی سمجھ ہمارے پاس اتنے جانور ہیں اور کلکب کھیتی اللہ نے فرمایا متا الحیات دنیا یہ سب دنیا کی زندگی کی متا دنیا کی زندگی کی پراپرٹی ہے واللہ عندہ حسن المحاب لیکن اچھا ٹھکانہ تو اللہ کے پاس اچھا ٹھکانا اچھا لوٹنا وہ اللہ کے پاس کیوں اس لیے کہ بہترین گھر تمہارے پاس ہے بہترین گاڑی تمہارے پاس ہے سواری ہے اچھے بڑے بڑے کھیت تمہارے ہیں اور سب بیوی بچے تمہارے پاس ہیں سب تمہارے پاس ہے زندگی تمہارے پاس کہاں ہے بھائی زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے ایک آدمی کو دنیا میں سب کچھ مل جائے اور بچے سونا مل گیا کئی ٹن معلوم کی خبر سے زندہ بھی کئی ٹن سونا چاندی بڑے بڑے زمینیں لمبے لمبے بڑے پلاٹ اور جانور اور یہ اور وہ سب دے دیا اور بتایا تمہارے پاس دو منٹ زندگی تمہارے پاس دو منٹ نہیں اتنا پہلا گا پانچ منٹ کیا کر لے گا اتنا سب کچھ ہو کے بھی کیا کر لے گا کیوں کیونکہ اس کے پاس پانچ منٹ پانچ منٹ میں کیا مزہ اٹھائے گا معلوم ہوا کہ ساری نعمتیں بھی اگر انسان کے پاس ہوں اگر اس کے پاس زندگی نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے اصل نعمت تو زندگی بلکہ اگر کہا جائے تم کو ہم بڑی بڑی کمپنیوں کا مالک بنا ہیں اور اتنا پراپرٹی تم کو دیتے ہیں سب کچھ دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں تم اپنی زندگی ہم کو دے دو یا زندگی کے دس سال ہم کو دے دو ہاں بالکل کوئی آدمی ملے گا ابھی تو ہاں بولے گا لیکن وقت اس کو پوچھے گی تو نہیں بولے گا ایک مرتبہ آپ نے جب مجھے کیا کہ پراپرٹی چاہیے زندگی تو جی زندگی بہت اگر انسان مر رہا ہے اس کو پتا چل جائے کہ اگر میں اپنا سب کچھ دے دوں ایک سال زندگی مل سکتی ہے دے گا کہ نہیں سب لے لو ایک سال کے مہینہ دب کر کے گیارہ مہینے بھی چلے گا گھر کی طرح گیارہ مہینے دے دو ساری پراپرٹی دے دو کون آدمی نہیں دے بتائیے معلوم ہے زندگی ہے اب اس زندگی کو جو ہمارا سب کچھ ہے بلکہ دنیا کا سب کچھ وہ دیکھ کے زندگی اگر انسان کو مل جائے آپ ہی دیکھیں کہ کشمیر وغیرہ میں سیلاب جب آیا تھا تو اس میں آپ جانتے ہوں گے کئی نیوز اس طرح کی آئی کہ لوگ اپنا سونا ہونا سب نکال کے دے رہے ہیں ہم کو ناؤ بٹھاؤ ہم کو یہاں سے نکلنے میں مدد کرو سارا لے لو ہمارا سب کچھ اتنا زیور ہے پورا لے لو پورا لے لو کوئی قیمت اس کی نہیں جان کے بڑھ کے بھی کچھ ہے یہ جو زندگی ہے یہ تمام تین کی چیزوں سے تین ہے اس لیے کہ یہ زندگی ہم کو جنتی یا جہنمی بنا سکتی ہے یہ زندگی اور کیا ہے اللہ نے قسم کس کی کھائی انسان کا ذکر کیا تو اللہ نے قسم کس کی کھائی وہ خود قسم زمانے قسم وقت الدم زمانہ وقت زمانے کے قسم انسان خسارے لاس کیوں اس لیے کہ انسان اس زمانے کو اس زندگی کو اس وقت کو اس عمر کو پاتا ہے لیکن اس کو ایسے کام میں کھپاتا ہے جس سے آدر میں وہ کچھ بھی کام نہیں آتا ہے کچھ کام نہیں بتائیے کوئی آدمی قبر میں اس کے پیسہ ڈالا جاتا ہے ڈگری بیوی بچے تو پہلے پڑھے کوئی کام نہیں کوئی بچا نہیں سکتا دوا میں سب کھڑے ہوتے ہیں ڈاکٹر بولتا ہے آخری وقت ہے ہم نے سارا ٹرائی کیا کچھ نہیں ہو سکتا بیوی کھڑی ہے بچہ کھڑے ہیں بیٹی ہے سسرال سے آئی ہے اتنے دور سے سفر کر کے سب آئے سب کھڑے ہیں ڈاکٹر بھی سب چاپ کھڑا ہے کچھ بھی کچھ نہیں ہو سکتا ہو گیا ان کا ٹائم سب میرے بچا سکتے کوئی کسی کے کام نہیں انسان کے امان کے کام آتا یہ جو زندگی ملی ہے یہ امان کے لیے اسی لیے اللہ نے کیا وہ لاؤ کر انسان نہ سے صحتوں قسم زمانے کی انسان گھاٹے میں لیکن گھاٹے سے بچنے کے لیے کیا ہے اللہ نے کہا ہاں لیکن وہ جنہوں نے بینک بیلنس بنا لیا تھا جنہوں نے پراپرٹی بنا لیا تھی جنہوں نے صحت بنا لیا تھی جنہوں نے دنیا میں اچھی ڈگری حاصل کر لی بہت ہائی لیول کا ایجوکیشن حاصل کیا اللہ نے بتایا ہاں قطارے سے محفوظ کون ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک امار ایمان و عمل و طواف و بحق و طواف و بصبر ایک دوسرے کو حق بات کی تاکید کرتے رہے وقت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی وقت کرتے رہے حق کی معرفت اور حق پر استقامت ان دونوں چیزوں کی رقیبت دو کو کرتے ہیں حق کو قبول کرنا اور حق پر چلنا ان دونوں کی وصیت کرتے ہیں اصل کامیابی دنیا سوچنے والی ہے دنیا کے بارے میں سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث سے دنیا کی حیثیت اور اس کی حقیقت معلوم ہوتی ہے اس کی قیمت معلوم ہوتی ہے ہمارے دنیا کی قیمت کیسی ہے اگر گھر میں نوٹ گر جائے کیا ہے لیکن نوٹ جیسے تارن ہوتا ہے یہاں سے وہاں ہوا سے اڑتے جا رہی ہے ہوتا ہے دکھتا کبھی دیکھا کسی نے منظر شاید ہی کسی نے دیکھا ہوگی بس نوٹ گھوم رہی ہے راستے پہ اور کوئی اٹھا بھی نہیں رہا کوئی اٹھا نہیں رہا ایسا ہو سکتا گھر میں کسی کے پاؤں پڑ جائے کتنے لوگ ہوں گے جہاز کہ نوٹ اٹھا کے پینے سے لگائے میری جگہ ہے میرے بس میں ہوتا تو یہاں چھپا کے رکھتا تھا سوچیے اتنی غلط کتنے لوگ تو نوٹ اٹھا کے باپ کسی کتنے لوگ جو ہے ڈانٹتے ہیں اور کتنے لوگ جہالت میں کہتے ہیں بھائی یہ نو پیسہ اس پہ پاؤ نہیں دیتے کیوں کئی لوگوں کو ابھی بھی خراب لگے گا پاؤں بھی دیا ہے ہم یہ کہیں کہ بھائی آپ زبردستی پاؤں دو اس کے اوپر لیکن پاؤں پڑ جائیں اتنی قدر اور دین دین کی اتنی قدر ہے دین زندگی میں یعنی پیسہ کوئی آدمی بیٹھ کے ایسا کرے بچہ نوٹ پھاڑے دس روپے کا اتنی کتنی پٹائی ہوگی اور وہی بچہ اگر نماز کو مل جائے وہی بچہ اگر دینی مجلسوں میں مل جائے پیسہ ضائع کرتا ہے اتنی محنت سے کمائیں اس سے کیا کچھ نہیں ہوتا ہے محنت کی چیز اور دین دین کو اگر ضائع کرے تو احساس ہے بچہ دس سال کا ہو چکا ہے دس سال سے آگے بڑھ کے بارہ کا ہو دو سال سے اس نے نماز نہیں پڑھی تقریباً سات سو دن اس سے نماز نہیں پڑھی کوئی احساس ہے آپ ہاں، کو لیکن دنیا دنیا کی قدر کتنی ہے اگر وہ فیس بھرے اسکول میں اس کی اور اسکول میں نہ جائے اگر ٹیچر فون کر کے بول دے یا خط دے نوٹس آیا کرتے کہ آپ کا بچہ ایک ہفتے سے اسکول نہیں آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے بیوی سے کچھ کیوں نہیں جا رہے ایسی سستی کرتا ہے روزانہ اٹھنے اس دیر کرتا ہے جانے جانے تک بس نکل جاتی ہے نہیں جا رہا ہے مجھ کو بتایا کیوں نہیں آپ کیسے بتاؤ تو بتا دوں میرے میں ضروری نہیں تم لوگوں کو قدر نہیں کہ زندگی برباد ہو جائے اتنا پیسہ محنت سے میں لا کے ڈال رہا ہوں اس کے لیے ایک ایک مہینے کی چار چار ہزار فیس ہے یونیفارم اور یہ اور وہ اور اتنا پیسہ میں سب کے پیچھے لگا رہا ہوں اور اس کے بعد یہ ایک ہفتے سے نہیں گیا اسکول پر ایک ہفتے سے اسکول نہیں گیا حجو میں تم لوگ کے حال پر کتنا غصہ آئے گا جتنا غصہ اس کے لیے ممکن ہے جتنا غصہ وہ ایکچولی کر سکتا ہے وہ سب کر لے گا پتا نہیں جی کو تلاش بھی دے دے غصے لیکن وہی بچہ اگر نماز کو نہیں جا رہا ہے وہی بچہ اگر دینی مکتب میں نہیں جا رہا ہے وہی بچہ اگر دین کے لیے کسی دینی مجلس میں نہیں جا رہا ہے وہ احساس ہے کیوں وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک مال اور دنیا اور یہاں کی ساری چیزوں کی اہمیت دین سے زیادہ ہے چاہے ہم زبان سے کتنی بڑے بڑے دعوے کیوں نہ کریں حقیقت میں بولنا بہت حقیقت دنیا کی قیمت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی سہل مستعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ذو القلیفہ کے مقام پر فَإِذَا هُوَ بِشَاكِ مَيِّتَ مَيِّتَ مَيِّتَ مِنْ شاہیلت گرش دیا بکری ایک موتا پڑی ہوئی پاؤں پھیلا ہے بکری پھول جاتا ہے جانور تو آپ کو معلوم ہے پاؤں ایک دم اس کے پھیل جاتے ہیں پیٹ پھول جاتا ہے ایک دم پاؤں اٹھایا پڑی ہوئی بکری وہاں کا مردہ خراب فقال اترون هذه اترون هذه هينة على صاحبها کیا تمہاری کیا رائے ہے یہ اپنے مالک کی نظر کیا قیمت رکھتی ہے فول نبی نفسی لیت اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لدنیا اول على الله من هذه على صاحبها اس بکری کی کیا قیمت ہے کہ مالک کے پاس کچھ قیمت ہوتی تو پھینکتا ہے یہاں پہ لا کے وہ قیمت لیکن اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ کی قسم دنیا دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جتنی یہ بکری مری ہوئی بکری بکری اپنے مالک کے نزدیک ہے جتنی بے قیمت یہ ہے اس سے زیادہ دنیا اللہ کی نگاہ میں ذلیل اور بے قیمت ہے اور آپ نے آگے کیا فرمایا آپ نے فرمایا ولو كانت الدنيا تبع عند الله جناح جناح بعوضة اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمتی ہوتی نہ کپا کافر منها قطرة ابدا اللہ تعالیٰ کافر کو دنیا میں ایک قطرہ بھی دیتا نہیں ایک کافر ایک انکار کرنے والا دنیا میں قطرہ بھی پانی نصیب اس کو نہیں ہوتا اللہ یہ بھی نہیں دیتا اگر اس کی قیمت ہو کچھ قیمت دنیا آزمائش کے لیے انعام انعام تھوڑی رہتی ہے یہ آزمائش کے لیے یہ امتحان کے لیے اس کا ملنا امتحان اس کا نہیں ملنا امتحان دنیا میں ملتا ہے وہ بھی امتحان ہے نہیں ملتا ہے وہ بھی امتحان ہے ملتا ہے تو شکر کا امتحان ہے نہیں ملتا ہے تو صبر کا امتحان ہے یہ پوری زندگی امتحان والی ہے ہم اس کو پکنک اسپاٹ سمجھے ہوئے ہیں ہم موج مستی میں لگے ہوئے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں پراپرٹی بنا رہے ہیں جما رہے ہیں پیسہ یہ وہ لگے ہوئے ہیں امتحان کی دنیا بھائی یہاں پر آدمی کو کب اس کو آواز دی جائے گی چلو نمبر آ گیا تمہارا معلوم نہیں جوان ہے بوڑھا ہے بچہ ہے ماں کے پیٹ میں کبھی بھی اس کے لیے وقت آ سکتا ہے کس کو اللہ کتنی زندگی دے اللہ ہی جانتا ہے لیکن آخرت آخرت پانی نہیں وہ باقی ہے حقیقت کیا مجال کہ انسان آخرت سے بھاگ کے کہیں اور چلا جائے نہیں سے فرار ممکن نہیں قیامت کے دن سے فرار ممکن نہیں قبر کی زندگی سے فرار ممکن نہیں اس سے فرار ممکن نہیں حجر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھاگ نہیں سکتا آج آدمی کو معلوم بھائی آج کماؤں گا نہیں تو کل کیا کھاؤں گا آج جمع نہیں کروں گا تو بڑھاپے میں کیا کام آئے گا آج محنت نہیں کروں گا تو کل ہاتھ پھیلانا پڑے گا اپنی ضرورتیں کل ترقی کرنا ہے کریئر ہے آگے بڑھنا ہے دنیا میں ساری چیزیں حاصل کرنا ہے میرا ٹارگیٹ ہے میرا ساکل ہے سب اس کو کرنا ہے سب معلوم ایک ایسی چیز کے لیے جس کی بقا یقینی نہیں بلکہ فنا یقینی جس کا چھوڑنا یقین ایسا ہے کہ جتنا میں نے کمایا جتنا میرے پاس ہے جب تک کہ سب سے مزہ نہ اٹھا موت نہیں آئے ایسا کہ جتنا میرے پاس جتنا میں نے کمایا میں ہر ہر چیز سے لطف اٹھا لوں مزے اڑا لوں پھر اس کے بعد میں کہوں ہو گیا چلو آپ اب موقع آئے ایسا نہیں کتنے لوگ تو زندگی کھپا دیتے ہیں جمع میں اور جب سب جمع ہو جاتا ہے تو یہ جمع ہو جاتے ہیں جب ان کا سب کچھ جمع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے کسی اجازت کے بغیر کسی نوٹس کے بغیر نوٹس بھی نہیں آتا تمہارا اتنا وقت باقی ہے پناہ تاریخ کو تمہاری موت ہے پورا مزہ اڑا لو جتنا بھی کھاؤ پیو کچھ رہو وقت آ گیا نہیں حتیٰ کہ آخری وقت تک انسان کو امید ہوتی ہے اور زندگی ہے لیکن کبھی جوانی میں موت آ جاتی ہے کہہ کے گیا ہوں ابھی تو تھا ہمارے ساتھ بیٹھا اچھی باتیں کیا چائے وائے ہم گھر پہ گیا رات میں دو بجے اچانک درد ہونا شروع ہوا بیوی فون کیا بچے دوڑے ڈاکٹر گھر پہ آیا چیک کیا بار بار چیک کیا ہم بھی بولے دیکھو اور دیکھو لیکن کہیں سے دھڑکن محسوس نہیں ہو رہی کیا بدن ٹھنڈا ہو گیا کے ہو گئی دیکھا ٹھنڈے لگ رہے زندگی ختم زندگی کا کوئی اثر نہیں اچانک کوئی مسئلہ نہیں کوئی بیماری نہیں کوئی پرابلم نہیں کچھ بھی نہیں اچھا خاص گیا کتنے آپ جانتے اپنی فیملی میں جانتے ہیں اپنے خاندان کے لوگ جانتے ہیں ایسی زندگی اس بے وفا زندگی کے اتنے وفادار کہ اللہ سے بے وفائی ایسا بے وقوف وفادار تو دنیا میں سبھی دیکھنے میں آپ کا کیا کرے گا کیسا وفادار ہے کہ بے وفا دنیا ہے بے وفا زندگی ہے اور اس کا اتنا وفادار کہ اس کی قیمت پہ اللہ کو بھی اللہ کے ساتھ بھی دیو بھائی اللہ کے دین سے دیو بھائی اللہ کے احکام اس کی شریعت اس اس کا دین کی عبادت سے دیو بھائی اس نے اس کو قربان کر کے اس کو پانا چاہتا ہے اس کو نہیں نہیں پانا چاہتی پاس رہنا چاہتی کیا زندگی ہماری کیسا برباد کر رہے ہیں کس چیز کے پیچھے جاؤ اور ایک طرف اللہ ہے واللہ یدعو الى دار السلام جو بندوں سے اپنی اتنی مبارک کتاب عظیم شام کتاب جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو تو دیکھتا کہ اللہ کی خشیت سے اللہ کی عظمت سے یہ پہاڑ لرس کر ریزا ریزا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ایسا پہاڑ ایسا قرآن اس قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یدعو الى دار السلام اللہ تم کو سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے کیا ضرورت ہے اللہ کیا ضرورت ہے اللہ کو کہ وہ بندوں کو بلائے وہ خود بلا رہا ہے واللہ دار السلام اللہ تم کو بلاتا ہے دار السلام کی طرف یعنی سلامتی کے گھر جنت اللہ بلاتا ہے اور یہ ہے کہ اللہ سے دور اپنی نئی نئی میں بات گے سوچیں گے تھوڑا ٹائم دو ریٹائر ہونے دو بیٹی کی شادی ہونے دو جاب لگنے دو تھوڑا سیٹل ہونے دو پھر آئیں گے تمہارے پاس ابھی کہاں جا رہا ہے دنیا کے پاس نماز ٹھیک ہے پڑھنا تھی نماز ابھی نہیں ابھی تھوڑا کریئر بنا رہا ہوں پہ چلنا چاہیے کریئر کا بیاہ کرنا چاہیے ابھی نہیں بھائی شادی باقی ہے تھوڑا فیملی سیٹل ہونے حج اتنا مال ہے ابھی نہیں تھوڑا ریٹائر ہونے دو بیٹی کی شادی ہونے دو اللہ السلام اللہ سلامتی کے گھر کی طرف لائے اور بندہ ہے کہ اللہ کی بجائے کہیں اور جائے اللہ اس کو چاہتا ہے کہ آئیں اور اس کا دھیان کہیں اور ہے تو بتائیے جس کو اللہ کی قدر نہ ہو اللہ اس کی کیوں قدر نہ جو اللہ کی بات نہ رکھے اللہ اس کی بات کا کیوں لحاظ پھر مصیبت آئے اور اللہ اب کیا اب آتا ہے اب اللہ کی مرضی دے گا دے گا نہیں دے گا نہیں لہذا زندگی میں دنیا دنیا کو مخصوص نہ بنائے آپ دیکھ آپ نے دیکھا حدیث میں آپ نے سننا اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں اللہ کے پاس اتنی بیس سوچی اتنی بیوٹیفل دنیا اللہ کے نزدیک اگر مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں اتنی بے قیمت اتنی گھٹیا ہے اور مری بھی بکری کی طرح ہے تو وہ جنت کیسی ہوگی جس کی خود اللہ تاریخ ہے آج کے آج میں دنیا کچھ بھی نہیں ہے کیا بات کری اتنی خوبصورت جانے کو بلی کے ساتھ چھوڑ جب گھٹیا اتنا اچھا ہے تو جس کو اللہ اچھا کہے وہ کتنا اچھا یہ ہمارے لیے سوچنے کا وقت ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ دے ہم سب کو آخرت کا احساس اس کی تیاری کی فکر اور دنیا کو ترجیح دینے سے بچنے کی توفیق ہم کو عطا فرمائیں خطا رب العالمین اس بات کی ہم کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں اور دنیا میں رہنا ہے دنیا کمانا ہے دنیا میں سب کچھ کرنا ہے لیکن اللہ کے دین کو ترجیح دے کے آخرت کو نمبر ایک پر رکھ دیں دنیا کو مقصد نہیں بلکہ ضرورت بناتے مقصد اللہ کو بنائیں مقصد آخرت کو بنائیں لہذا یہ آپ کی گفتگو کا حاصل ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور اللہ علیہ جگہ بیٹھے ہیں مدنی حق اللہ تصویر رکھتے ہیں تو یہ آپ کے کام میں